سیدنا حکم بن امر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو اس سے منع کیا کہ وہ عورت کے جوھے پانی سے وضو کرے حدیث نمبر تین سو اسی مسند احمد